كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا وعز کرام كرام بارها اس بات کی ہمارے علماء نے تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑے سے کسی اللہ والے سے کسی صاحب نسبت سے وابستہ کر لو اسی میں نجات ہے دنیا کی اور اسی میں آفیت ہے آخرت کی خاص طور سے حالات جب پر فتن ہوں آزمائشی ہوں ایسے زمانے میں انسان اگر کسی سے وابستگی کے بغیر کسی کو اپنا بڑائے بڑا بنائے بغیر اور کسی امیر کے تابع زندگی گزارے بغیر زندگی گزارتا ہے تو جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا یا تو اس کا نفس بڑا ہوتا ہے یا تو وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے ماننا تو کسی کی بات ضروری ہے اتباع اور کسی کے نقش قدم پر چلنا یہ ہمارا مقدر ہے اب یہ کہ شیطان کے چلیں یا اولیاء اللہ کے چلیں یہ انسان کی مرضی ہے دنیا کے طالب اور دنیا کے کتے بھی تخلیق کرتے ہیں انگریزوں کی یورپ والوں کی امریکہ والوں کی اور دیندار بھی کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہ دنیا یوں تو کر کر گزر جائے گی شیطان کی بھی گزر رہی ہے فرشتوں کی بھی گزر رہی ہے اولیاء اللہ کی بھی گزر رہی ہے اولیاء شیطان کی بھی گزر رہی ہے نمازیوں کی گزر رہی ہے بے نمازیوں کی گزر رہی ہے داڑھی رکھنے والوں کی داڑھی منڈوں کی حلال خوروں کی حرام خوروں کی سورج کسی ایک پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا وہ سب پر سے ہو کر گزر جاتا ہے چاند کی چاندنی کسی ایک گھر پر ہمیشہ قائم نہیں رہتی وہ سفر سے ہو کر گزر جاتی ہے مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں علامات قیامت شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب صبح قیامت ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے جب اسرافیل علیہ صلاد وسلام سور پھونکیں گے یہ بلڈنگیں یہ عمارتیں یہ ممالک یہ زمین و آسمان کا نظام یہ بادشاہتیں یہ سلطنتیں یہ حکومتیں یہ مال یہ دولت یہ فرونیت یہ نمرودیت یہ تمام کے تمام خاک میں ملے ہوئے ہوں گے اور اللہ پوچھیں گے این الجبارون این المتکبرون کہاں ہیں مال پر گمن کرنے والے کہاں ہیں دولت پر ناف کرنے والے کہاں ہیں عمارتوں پر اکڑ پو کرنے والے گزر تو گیا سب پر سے سورج گزر تو گیا سب پر سے چاند ہفتے گزر گئے مہینے گزر گئے سال گزر گئے لیکن اب زبانیں خاموش ہیں اور حدیث میں سربر کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا المر مع من احبا قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھے گا کسی آدمی کا حشر اس آدمی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا مال سے محبت قارون کے ساتھ اشر حکومت سے محبت براؤن کے ساتھ اشر ملازمت اور ڈیوٹی سے محبت حامان کے ساتھ اشر پتا چلے گا وہاں دنیا تو یوں تو کر کر گزر جائے گی اچھوں کی بروں کی صحت مندوں کی بیماروں کی اور معاف کسی کو معاف کرنے والی نہیں نہ تمہارے باپ کو اس نے معاف کیا نہ ہمارے باپ کو معاف کیا نہ اولیاء کو معاف کیا نہ اختاب کو معاف کیا نہ ابدال کو معاف کیا اس نے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول ان ماتا اور ان پلب تم اللہ آدم آئے چلے گئے شیش آئے چلے گئے نو آئے چلے گئے لوت آئے چلے گئے موسا آئے چلے گئے شعیب آئے چلے گئے الحمد وسلام اور امام الانبیاء شاخی کوثر شافی محشر اگر موت رحم کسی کو کرنا تھا آدم علیہ سلاد وسلام جو کائنات کے تمام انسانوں کے باپ ہیں ابول الانبیاء ہیں ابول بشر ہیں تمام پیغمبروں کے باپ ہیں ان کو معاف کرنا تھا حضرت شیخ علیہ سلاط وسلام کو معاف کرنا تھا حضرت نو علیہ سلاط وسلام کو معاف کرنا تھا بڑی زندگی پائی تھی پیغمبروں کو کیا موت معاف کرتی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں دروازے کو کھٹکھٹانے کی آواز آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے میرے محبوب کی تکلیف کی حالت میں بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے کوئی سوال کرنے آ رہا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ آقا جگ گئے فرمایا عائشہ کون ہے فرمایا یہ کوئی ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے عائشہ یہ ملک الموت ہے آج تک کسی کے در پر اجازت لے کر نہیں گئے اور قیامت تک کسی کے در پر اجازت لے کر نہیں جائیں گے ان کو آنے دیجیے آئے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ رہنا چاہیں تو رہتی دنیا تک رہیں یا اللہ تعالیٰ سے وصال کرنا چاہے ملاقات کرنا چاہے تو آپ کی مرضی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضرت ملک الموت نے آہائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موت کا پیغام رکھا قرآن شریف نے کہا وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں قد قلت من قبل رسول اس سے پہلے پیغمبر آئے اور چلے گئے افا اما کا او قتلا ان قلب تم اعقابکم اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں کیا تم مرتد ہو جاؤ گے کس کو موت نے معاف کیا گزشتہ اتوار بڑے ناز و نیم کے ساتھ بڑی خواہشات کے ساتھ بڑے ارمانوں کے ساتھ دلہا کے لیے دلہن کو تلاش کیا گیا اتوار کی شادی طے شدہ تھی ہفتے کا دن تھا شادی میں پہلا کام مسلمان کا کیا ہوتا ہے یہودی منے نبی سے ناتا توڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکائے حضرت فاطمہ کے کلیجے کے ٹکڑے کرے حضرت علی کے جذبات کو مجروح کرے یہی ہے مال کا مطلب یہی ہے دولت کا مطلب مال آئے غرور میں مبتلا ہو تکبر میں مبتلا ہو دکھاوا کرے ریاکاری کرے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت کہیں دلہا اسٹیج پر اس سنت کے ساتھ نہ چلا جائے داڑھی بلانے کے بعد یہ دلہا صاحب حجام کی شاپ سے باہر نکلے ظاہر سی بات ہے یہ داڑھی مڈانے کا کوئی وقت نہیں تھا کوئی موقع نہیں تھا نہ عید تھی نہ برات تھی نہ سفر تھا خالص جب اس طرح چل رہا ہوگا نماز کی طرح انہوں نے نیت باندھی ہوگی میں سیدھے کلے کی داڑھی مڈاتا ہوں واسطے شکرانے کے میں ڈاوے کلے کی داڑھی مڈاتا ہوں واسطے نکاح کے میں چوڑی کے بال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نکالتا ہوں واسطے ولیمے کے یہی کیا کہا ہوگا داڑھی نکلی چالیس قدم آگے نہیں بڑھا تھا ملک الموت نے آیا اور اپنے پنجے میں اپنے شکنجے میں اس کو کسا داڑھی کے بال حجام کے شاپ کے باہر نہیں نکلے تھے جس حجام کے شاپ میں ڈھیڑوں چماروں نے کٹنگ لی تھی اور داڑھی کو منڈایا تھا ان بھیڑوں چماروں کے بالوں سے ابھی اس کے سنت کے بال الگ نہیں ہونے پائے تھے ملک الموت نے کہا کہ نہیں تجھے دنیا کی دلہن نہیں تجھے جہنم کی آگ سہاتی ہے کیا کریں گے اس کو داڑھی منڈا کر نکلا اتوار میں شادی اور ہفتے کو منف الموت دے اسے کسی کو اس نے معاف نہیں کیا کس بل بوتے پر نماز کو جوڑتے ہو کیا یقین پر اور کیا اعتماد پر اللہ کے احکامات کو پسے پوچھ ڈالتے ہو آقا کی سنتوں کو ترک کرتے ہو شیطان کے راستے پر چلتے ہو گردے کی بیماری دل کی بیماری خون کی بیماری جگر کی بیماری اور یورین انفیکشن بہانہ صاف نہیں بہانے کی جگہ پھوڑا پیشاب کی جگہ زخم آنکھ میں کمزوری کان میں پیٹ ناک میں گندگی اور دماغ میں برین ٹیومر یا یوہل انسان میں غرو کا بھی کل کریم کر لے تیرا باپ فرون زندگی گزارا شدار بارود میں پتا چلے گا تیرا دامن کس کے ہاتھوں میں تھا وقت ملے سنیما دیکھنا تیرے من پسند حرام زادوں کا فلم دیکھنا وقت بچے تیرے من پسند سیریل دیکھنا وقت بچے میموری کارڈ کے اندر گندی گندی تصویروں کو بھر کر دیکھنا وقت بچے کسی لیلا کے مسکال مارنا وقت بچے کسی حرام زادے کو گندے یہ سمس کرنا یہ ہے نوجوانوں کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے مسلمانوں کی زندگی کا خلاصہ سب پر گزر جائے گی زندگی جمعہ میں جو پہلے آتا ہے سورہ کہب پڑھتا ہے جمعہ نہیں گزرتی اس کی غسل کرتا ہے سنت کی نیت سے آنکھوں میں سرما لگاتا ہے عطر لگاتا ہے پہلے پہنچ کر پرشتوں کے دفتر میں نام لکھانے کی کوشش کرتا ہے کیا سورج اس پر سے نہیں گزرتا جو مرے ہوئے باپ کا پیشاب چاٹتا ہے مری ہوئی اماں کا پاخانہ کھاتا ہے تجارت کر کر کاروبار کر کر کیا وہ اپنے سورج کو رکا دیتا ہے سورج تو گزر جاتا ہے جمعہ میں آنے والوں پر بھی اور جمعہ سے ناغا کرنے والوں پر بھی اور تین جمعہ چھوڑ کر دل پر مہر لگانے والوں پر بھی جوتوں چپلوں پر دو کبے کے ٹھونگ مار کر سجدہ کر کر جانے والوں پر بھی جمعہ نہیں رہتا کسی پر ہفتہ آ جاتا ہے اتوار آ جاتا ہے یہ گھڑی کی سوئی نہیں رکی ہے یہ گھڑی کے گھنٹے نہیں رکے ہیں بڑھتے چلے گئے قیامت کے دن دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا جب یہ فیصلہ ہوگا المر من احب کہ آدمی اس کے ساتھ حشر کرے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا داڑی منڈوں سے محبت سور کھانے والوں سے محبت کتا کھانے والوں سے محبت سیاسی وہ حرام زادے جو انسانیت کے خون کا سودا کرتے ہیں انسانوں کے جانوں کا سودا کرتے ہیں ایسے حرام زادوں کے ساتھ کتنے چمچے قیامت میں ہوں یہ مل میرا قریبی آدمی بھائی قیامت کے دن جب اٹھے گا تب پتا لگے گا کمشنر میری فون کو ایکسپٹ کرتا ہے میری سفارش کو قبول کرتا ہے قیامت کے دن اس کی شرمگاہ کو پکڑ کر اٹھے گا پتا لگے گا آج یہ مکاتب آج یہ مدارس آج یہ علماء آج یہ فقیر امام آج یہ معدم دینے والے جاڑوں میں سردیوں میں جب زمین زنا کر کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے جب حرام خور رشوت خور حرام کھا کر اللہ کے عذاب کے دروازوں کو کھولے ہوئے رہتا ہے یہ زہر کے وقت کڑاکے کی دھوپ میں پینتالیس ڈگری گرمی ہوتی ہے لو چلتی ہوتی ہے یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اللہ تو بڑا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے مولا انسانیوں کی طرف نہ دیکھنا ان حرام خوروں کی طرف نہ دیکھنا ان بدماشوں کی طرف نہ دیکھنا ان سیاسی کتوں کی طرف نہ دیکھنا ان انسانوں کی جانوں کا سودا کرنے والوں کی طرف نہ دیکھنا رب کریم شادیوں میں تیرے نبی کا دل دکانے والوں کی طرف تیرے نبی کی صاحبزادی ان کے جگر کو چبانے والے ہندا نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا جگر کو چبایا ایسے شادی بیاہ کے موقع پر حرام زادگی کر کر آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے جگر کو جن لوگ جو لوگ چبا رہے ہیں رب کریم انہیں نہ دیکھنا ہم ہیں تیرے نام لیوا حیال سلاف پکارنے والے حیال الفلاح پکارنے والے جن علماء کو جن معذم کو جن مساجد کو جن مکاتب کو جن مدارس کو جن موریا مشینوں کو جن خانخواہ والوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہ ہوتے کبھی زمین کا نظام تباہ ہو چکا ہوتا شکریہ شکریہ ان رات کے پہروں میں پہرا دینے والے معذموں کا شکریہ اس دن کی چلتی ہوئی تبتی ہوئی لو میں خدا کو پکارنے والے بلال کے نائبوں کا شکریہ ان ائمہ کا ان خطبا کا ان مفسرین کا ان شیخ الحدیث اور ان شیخ الہند کے جانشین کا شیخ الاسلام کے جانشین کا جنہوں نے اپنے اجداد آبا اسلاف اولیاء کے طور طریقوں کو کہ جس زمانے میں ان کے طور طریقوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس دور دور کے اندر بھی ان اسلاف کے طور طریقوں کو تھامے رکھا شکریہ مسواق کے استعمال کرنے والوں کا امامے کے استعمال کرنے والوں کا داڑیاں رکھنے والوں کا اسلامی لباس اپنانے والوں کا اسلامی شادیاں کرنے والوں کا اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے والوں کا گالیاں ملنا گالیاں پڑھنا یہ نبیوں کی سنتیں ہیں یہ اولیاء کی سنتیں ہیں آپ حق پر چلیں گالیاں نہ ملیں آپ سنت پر چلیں گالیاں نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے یہاں قبول نہیں مجنون نبی کو کہا گیا پاگل کہا گیا دیوانہ کہا گیا ساحر کہا گیا شاعر کہا گیا اور اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا کہ رب کائنات کو اس کی تردید کرنی پڑی وما ہوا بقول شاعر کہ تمہارا محمد شاعر نہیں ہے ولا بقول کاہن وہ کاہن نہیں ہے کلیل اما تذکر کلیل اما لمبا تو مینون تم نے پہچان کی کمی کی ہے تم نے محمد کو پہچانا نہیں ہے اس پر چاند قربان ہے اس پر ستارے قربان ہے اس پر زمین و آسمان کا نظام قربان ہے ایسے چہرے سے تم نفرت کرتے ہو ایسے لباس سے نفرت کرتے ہو کلیل اما تو مینون اما لما نہیں تم نے نہیں پہچانا تم نے نصیحت حاصل نہیں کی ورنہ خاندان کے خاندان نبی کے سنت کے ایک بال پر تم کٹا دیتے مسواک کے لیے اپنی شخصیت کو مٹا دیتے نبی کے ایک طور طریقے کے لیے اپنے وجود کو ختم کر دیتے صحابہ ایران کے دربار میں آئے ایران کے بادشاہ کو رستم کہا جاتا تھا اس وقت کا وہ سپر پاور انارب کو ملانا کا دعویٰ کرنے والا اس وقت کا امریکہ تھا اس وقت کا برطانیہ تھا اس وقت کا وہ طاقتور رشیا تھا جب رشیا کی توتی بول رہی تھی ایسے موقع پر حضرت صاحب کسی غرض سے کے دربار میں آئے اور وہاں کھانے کے لیے بیٹھے ایک صحابی تھے اور ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے نیوالا نیچے گر گیا تو وہ صحابی اس نیوالے کو پوچھ کر کھانے لگے تو پاس والے ان کے ساتھی نے کوہنی کو مارا رستم کے دربار میں نچلے حصے پر پڑا ہوا کھانے کا دانا دس دسترخوان پر گرے ہوئے چاول کے دانے اور روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاؤ گے اتنا بڑا بادشاہ یہی تو آج کے لوگ کہتے ہیں ماڈرن زمانے میں داڑھی رکھیں گے ماڈرن زمانے میں کتے کو امیروں کے زمانے میں امریکی ناپاک لوگوں کے زمانے میں آج ہم داڑھی رکھیں گے آج ہم اسلام کا نام لیں گے آج ہم آخا پر درود پڑیں گے آج ہم لبئی اللہ لبئی کے سداؤں سے فضا کے اندر آواز کو گونجائیں گے اور بلند کریں گے آواز کو آج حیال السلام حیال الفلاح السلام تو خیر من النوم کو کہیں گے ارے بھائی یہ جمہوری ملک ہے یہ سیکولر ملک ہے یہ ہندو بھائیوں کا ملک ہے یہ عیسائی بھائیوں کا ملک ہے خاندان کے قریب کو شادی میں جب آتا ہے دھکے دے کر نکالتا ہے خاندان کا یتیم آتا ہے تھوک کر بھگا دیتا ہے ہماری ناک کٹانے پیون لگے کپڑے پہن کر آتا ہے ہماری ناک کٹانے گندے کپڑے پہن کر آتا ہے نہیں تم میرے رشتہ دار نہیں تم میری آل اولاد نہیں تم میرے خاندان نہیں اور یہاں ہندوؤں کو کہتا ہے یہ میرے ہندو بھائی بھائی ہیں یہ عیسائی بھائی ہے کب سے ہو گئے تو ان کے نسخے سے پیدا ہوا یا تیرے نسخے سے وہ پیدا ہوئے ہندو مسلم بھائی بھائی کس نے کہا قرآن نے تو سورہ حجرات میں کہا المؤمنون اخوا مومن تو بھائی ہے المسلم المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے قرآن نے تو کہا لا المؤمنون اولیاء من اولیا المؤمنین کہ مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے بینا اور نابینا ایک نہیں ہو سکتے کڑوا اور میٹھا ایک نہیں ہو سکتے جنت اور جہنم ایک نہیں ہو سکتے مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے یا آمنوا لا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم او بعض اے مومنو یہود و نسارا سے دوستی نہ کرو یہ آپس میں دوست ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اب یہ مسلمان کہتا ہندو مسلم بھائی بھائی مل جل کر رہنا چاہیے اور عید کے دن عیدی مانگنے خاندان کا غریب آ جائے بیوہ آ جائے یتیم آ جائے عید کی خوشیوں میں پھل ڈالنے آ گیا شادی کی خوشیوں میں رنگ کے اندر جو ہے تو گندگی ڈالنے آ گیا یہ مخمل میں ٹاٹ کا بے بند آ گیا جس کی خطہ نہیں ہوئی کھڑے ہو کر کتے کی طرح ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے وہ کہتا ہندو مسلم بھائی بھائی ہوگا تیرا بھائی ہمارا بھائی نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک رہے گا ہمارا بھائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑا وہ ہمارا بھائی ہے انما المؤمنون اخوا یہ ہمارا بھائی ہے جو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں اس کے تلوے چاٹتے ہو اور جو بھائی ہے اسے دھکے دے کر نکالتے ہو قیامت کے دن پتا لگے گا المرو مامن احبا قیامت کے دن دامن اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس سے دنیا میں محبت کیا کرتے تھے دن میں دنیا میں طور طریقے جن کے استعمال کیا کرتے تھے مال کی پوجا کرو جورو کی غلامی کرو اولاد کا پاخانہ صاف کرو خاندان والوں کو سر کا تاج بنا کر سر پر پہناؤ قیامت میں کون آتا ہے کون کو سر میں پانی دے گا کون شفاعت کا پروانہ دے گا کون تمہیں سبحان اللہ کی نیکی دے گا کون تمہیں اللہ اکبر کی نیکی دے گا کون تمہیں جنت کرا ہم دیکھیں گے دیکھیں گے دنیا تو گزر جائے گی اسی لیے ہماری دنیا کی آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم بڑوں کا دامن کامے بڑوں کے نقش قدم پر چلے حضرت اقدس مولانا نانت بھی رحمت اللہ علیہ دیوبند کی چھتا مسجد کے احاطے میں انار کے درخت کے سائے میں جب دو محمود پڑھنے اور پڑھانے لگے پڑھانے والا محمود بھی قابل تعریف تھا اور پڑھنے والا محمود بھی قابل تعریف تھا اور اس انار کے درخت نے اپنے شاخوں کو پھیلایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت میں خواب میں تشریف لے آئے نقشہ بتایا اسی نقشے پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اس وقت حضرت اقدس مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکت المکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پیغام پہنچایا حضرت مولانا قاسم نانو امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو آپ کے بدل سے کرم سے ہم نے یہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی حضرت مولانا امداد اللہ بہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا آپ کہتے ہیں دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی مدرسے کی بنیاد رکھی ارے اس کے لیے کتنی راتوں کو رونا پڑا تڑپنا پڑا کتنے بزرگ راتوں میں تڑپتے رہے اس مدرسے کے قیام کے لیے کئی بزرگوں کے تڑپ سے دعاؤں سے یہ مدرسہ قائم ہوا جب کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس کے اصول بنائے جاتے ہیں کیا اصول پر یہ مدرسہ چلے گا شورا کا دائرہ کتنا ہوگا استاد کیا کام کرے گا محتمین کیا کام کرے گا اور داخلے کی شرائط یہ سب اصول مرتب کیے جاتے ہیں حضرت اقدس مولانا قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ اصول حشت گانا آٹھ نمبر لکھے اسی نمبر نہیں لکھے وہی آٹھ نمبر پر یہ مدرسہ ایک سو ساٹھ سال سے اب تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلے گا ان آٹھ اصولوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول یہ لکھا کہ سرکار کی امداد نہیں لی جائے گی نہ جزوی طور پر نہ کلی طور پر کتنی دور رس نگاہ تھی اس زمانے میں لوگوں نے پہچانا ہو نہ پہچانا ہو دارلوم دیوبند قائم ہو کر چالیس سال تک دارلوم دیوبند میں مذبق نہیں بنا تھا پیسے اتنے نہیں تھے روپیے نہیں تھے آمدنی نہیں تھی طلبا کے قیام کی طلبا کے تام کی طلبا کے کھانے اور روٹی کے انتظام کی چالیس سال تک دارلوم دیومن کے اندر سہولت نہیں تھی ایسے زمانے میں حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی بھی ادارہ اور اس اس سے سے جڑے ہوئے کے بچے کبھی سرکار امداد نہیں لیں گے جس دارلوم میں روٹی کی ضرورت تھی بوٹی کی ضرورت تھی کپڑے لتی کی ضرورت تھی راشن پانی کی ضرورت تھی بجلی کی ضرورت تھی کمروں کی ضرورت تھی این اس عہد سالی کے زمانے میں کتنی دور رس نگاہ تھی کہ حضرت نے ان آٹھ اصولوں کے اندر ایک قانون یہ بھی لکھا کہ لوگوں کے سامنے ایک آنا دو آنا ایک پیسہ دو پیسہ بھیک مانگ لیں گے غریبوں کا خون لے لیں گے غریبوں کے سامنے دامن پھیلائے گا مدرسہ کا محتمین لیکن سرکار کی امداد کو نہیں لیا جائے گا کسی نے اس وقت پہچانا ہو نہ پہچانا ہو آج یہ حالت آئی ہے آپ سوچتے ہوں گے یہ حضرت مدرسہ بورڈ کا عنوان کیا لے کر بیٹھ گئے آپ نہیں جانتے ایک سازش ہے ملک کو تقسیم کرنے کی ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ملک سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کی کسی بھی ملک میں مسلمان رہتا ہے مسجد مدرسہ ملا تین میموں سے مسلمان رہتا ہے ایک مسجد کا میم ہے ایک مدرسے کا میم ہے ایک مولوی اور ملا کا میم ہے یہ تین اس کے نیٹ ورک ٹاور ہیں اگر ان نیٹ ورک ٹاور کو توڑ دیا جائے ان مسجدوں کو ختم کر دیا جائے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے ان مولویوں کو ختم کر دیا جائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس ملک سے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا ملک میں مسلمانوں کا وجود مساجد سے ہے ملک میں مسلمانوں کا وجود مداری سے عربیہ سے ہے ملک میں مسلمانوں کا وجود ملاؤں سے ہے گالیاں دیتے رہو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہو تانے دیتے رہو یہ مولوی ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یہی مولوی تھا مائک کے استعمال پر فتوا لگایا تھا کبھی انگریزوں کی ایجادات پر حرمت کا فتوا لگایا تھا جو مولویوں کی باتوں میں آئے گا عورت کو چار دیواری میں مقیت کر کے رکھ دے گا جو مولویوں کی باتوں میں آئے گا وہ داڑیاں رکھوا کر کال سینٹر کی نوکری حکومت کے ایوان اور سرکاری ملازمتوں سے یہ محروم کر کے رکھ دے گا تم نے مولوی کی طاقت کو نہیں پہچانا تم نے عالم کی قوت کو نہیں پہچانا مولوی چندوں سے ضرور پلتا ہے سبقات سے ضرور پلتا ہے عطیات سے ضرور پلتا ہے قربانی کے چرم سے ضرور پلتا ہے لیکن مولوی جبرائیل کی دی ہوئی امانت ہے مولوی دار ارقم کی دی ہوئی دین ہے مولوی مدینہ منورہ کی صفا چبوترے کا ایک شاخ کا ایک حصہ ہے مولوی دارلوم دیوبند کے انار کے درخت کا ایک پھل کا نام ہے وہ کسی پھٹی ہوئی لنگی اور بوسیدہ جھبے کا اور جو ہے سیدھا مکان کا نام نہیں ہے اس کی نسبت اللہ کے عرش کے ساتھ ہے اس کی نسبت امین علیہ السلاط والسلام کے ساتھ ہے ارے کیا تم نے نہیں دیکھا افغانستان کے اندر وہ کون تھے جو دنیا میں جس کا تو بولتا تھا رشیا کا گربا چوک کا نام کہاں گیا رشیا کا نام دنیا کے نقشے سے کس نے بٹایا وہ کون سا سیاسی کتا تھا وہ کون سا دولت والا تھا وہ کون سا مال والا تھا پوری تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لو تاتاریوں کی فتنوں کو کپڑے پہننے والوں نے چندہ خور مولویوں نے اسی چرم قربانی پر پلنے والوں نے جو تاتاری مسلمانوں کی ان سے ان جنہوں نے بجا رکھی تھی مسلمانوں کے سروں کے کاٹ کر مسلمانوں کے جسموں سے سر الگ کر کر جن کے مینارے بنایا کرتے تھے اور مسلمان جن کے سامنے اتنا بزدل ہو چکا تھا کہ ایک تاتاری راستہ راستے میں گزرتی ہوئی کسی مسلمان سے کہتی رکو میں گھر میں جا کر ٹماٹر اور آلو کاٹنے کی چھری لے آتی ہو اور تیرا سر تیرے تن سے جدا کرتی ہو اس مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی اس تاتاری عورت کا جواب دے سکے وہ کون سی طاقت تھی جس نے ان تاتاری قوت کو پامال کیا وہ کون سی طاقت تھی جس نے ابو جہل کی قوت کو ختم کیا ابو لہب کی قوت کو ختم کیا وہ کون سی طاقت تھی جو آج امریکہ کی فرولیت کو للکار رہی ہے وہ کون سی قوت تھی کہ رشیا جیسے وجود کو دنیا کے نقشے سے بٹا دیا یہی پٹھانی تھے یہی مولوی تھے یہی اماما باندھنے والے تھے یہی بوسیدہ کپڑے پہننے والے تھے یہی چندہ کور تھے یہی زکات کور تھے جنہوں نے رشیا کے ناک میں دم کر دیا تھا اور لاکھوں کی جان اللہ کی جان دربار میں نظرانے عقیدت کے طور پر پیش کر کر آج گربا چوک کا نام کون لیتا ہے کبھی بخارا کا نام جو ہے دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا تھا سمر کا نام دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا تھا رشیا سے اور کمیونسٹ حکومتوں سے پھر بخارا کو اس کا مقام امام بخاری کی یاد کس نے تازہ دلا یاد دلائی کس نے سمر کے اندر دس حدیث کی یاد تازہ دلائی کس نے بغداد کے اندر جب این سے بج رہے تھے اور خون کی دریا بہ رہی تھی اور بغداد کے سمندر کا پانی کلام پاک اور دینی کتاب اور اسلامی لائبریریوں کو جلا کر سیاہ ہو چکا تھا وہ کون سی طاقت تھی وہ کون سی قوت تھی ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک وہ کون سی طاقت تھی جو انگریز جن کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا ان انگریزوں سے ٹکر لینے والی پھانسیوں پر چڑھنے والی کانا پانی کا مقابلہ کرنے والی صعوبتیں قید و بند کی برداشت کرنے والی اور شاملی کے میدان کے اندر اپنا جوہر دکھانے والی اپنا کرتب دکھانے والی اور جنگ آزادی کے اندر صف سالار بن کر اپنی اکابر اپنے اسلاف اپنے آبا اور اجداد کے کارناموں کو زندہ کرنے والے کون تھے یہ حکومت کے ایوان کے اندر بیٹھنے والے سیاسی کتے تھے کیا وہ لوگ تھے جو ودھان سبھا کے اندر جو جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر councillor M L A M P وزرائے اعلیٰ کے مقامات پر فائد تھے یہی مولوی تھا یہی جو ہے چند یہی زکات خور تھا جس نے ہندوستان سے انگریزوں کو دھکے مار کر نکلنے پر مجبور کیا ذلت کے ساتھ یہاں سے اس کا طرح گول کرنے پر مجبور کیا آپ نہیں جانتے اس مولوی کے پیچھے بدر کی تاریخ ہے اس عالم کے پیچھے عہد کی تاریخ ہے اس عالم کے پیچھے تبوک کی تاریخ ہے اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے اس کے اللہ کی نصرت ہے یہ مدرسہ بورڈ جو حکومت قائم کرنا چاہتی ہے مدرسوں کو پیسہ دے کر مدرسوں کو روپیہ دے کر علماء سے ہمدردی کرنا نہیں چاہتی وہ مسلمانوں سے ہمدردی کرنا نہیں چاہتی حکومت اگر مسلمانوں سے ہمدردی کرنا ہے ریزرویشن کو پاس کرے مسلمانوں کی آبادی کی تناسب سے مسلمانوں کو گورنمنٹ اور سرکاری ملازمتیں دے پولیس میں بھرتی کرے فوج میں بہترین بھرتی کرے الیکشن کے موقع پر انہیں نمائندگی کا موقع دے یہاں تو حکومت کو مسلمانوں کی ہمدردی نظر نہیں آتی کالج کھولنے کی اجازت نہیں دیتی معمولی میں مسلمانوں کے علاقوں میں جب مسلمان کھولنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے آخر اس حکومت کو ہمدردی ان ملاؤں سے کیسے پیدا ہو گئی ان مکاتب ان مدارس سے کیسے پیدا ہو گئی مسلمانوں تم نے مولوی کی طاقت کو پہچانا ہو نہ پہچانا ہو تم نے امام اور حیال حیال الفلاح کہنے والے نائب بلال کی طاقت کو پہچانا ہو نہ پہچانا ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وقت کے فرعون امریکہ نے ان مولویوں کی طاقت کو پہچان لیا ان موزنوں کی طاقت کو پہچان لیا ان پھٹے ہوئے بوریوں پر صبح شام قال اللہ قال رسول کی صدا لگانے والے ان صدا لگانے والے مسافروں کی جو ہے طاقت اور قوت کو پہچان لیا یہ رہیں گے مسلمان رہے گا یہ رہیں گے مدارس رہیں گے یہ رہیں گے حج رہے گا یہ رہیں گے اذان رہے گی یہ رہیں گے پنج وقتہ نوازے رہیں گی یہ رہیں رہیں گے عوامے رہیں گے یہ رہیں گے کلام پاک کی تلاوت رہے گی یہ رہیں گے مساجد سے اذان کی گونجے فضا کے اندر گونجیں گی یہ رہیں گے جگہ جگہ اللہ رسول کی سدائیں گونجے گی اس لیے انہوں نے سازش کے طور پر ایک جو ہے جال پھینکا مدرسہ بورڈ کا کہ ہندوستان کے مدارس عربیہ کو ہم امداد دیں گے ہم فنڈ دیں گے ہم عمارت بنائیں گے ہم کمپیوٹر لے کر دیں گے ہم ٹیچر دیں گے بات بات تو بڑی اچھی ہے عام وہ لوگ جو مدارس کے مزاج کو نہیں جانتے اور قرآن اور حدیث کے مزاج کو نہیں جانتے علماء کے مزاج کو نہیں جانتے سیکولرزم کا جنہوں نے پیالہ پیا ہوا ہے جمہوریت کا پیشہ جنہوں نے پیا ہوا ہے وہ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں ہر چیز میں ان کو عیب نظر آتا ہے ہر چیز کی یہ تنقید کرتے ہیں ہر چیز کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قبول کر لینے میں کیا حرج ہے گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں گھر گھر جا کر قرآن خانی کرتے ہیں حکومت پیسہ ملے گا حکومت کی امداد ملے گی شان کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہمارے مولانا نانت بھی رحمت اللہ علیہ نے جب انار کے درخت کے سائے میں دارلوم دیوبند کی بنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قائم ہوئی کہہ دیا کہ حکومت کی مدد لینے سے جو ہے مدارس کمزور پڑ جائیں گے آج وہ مدد دیں گے کل ان کا کوئی منصوبہ ہوگا فیملی پلاننگ کا منصوبہ ہوگا کل ان کا کوئی منصوبہ ہوگا داڑھی مڈانے کا کل ان کا کوئی منصوبہ ہوگا یہ جو ہے سول کوڈ نافذ کرنے کا کل ان کا کوئی منصوبہ ہوگا کہ متعلقہ کو نان و نفقہ دینے کا مسلم پرسن اللہ جو ہندوستان کا آئین ہے ہندوستان کا قانون ہے اس سیکولر اور جمہوری ملک کے اندر ہر مذہب کا اپنا آئین ہے ہندو لا ہے سکھ لا ہے اور جو ہے مسلم لا ہے تو اسی طریقے سے مسلم پرسن لا ہے اس قانون کو بنانے کے باوجود بھی اب تک آج تک کل تک اس قانون کی کتنی دھجیاں نہیں اڑائی گئی کبھی جو ہے لان نفتے کی متعلقہ کو کیا انہوں نے دینے کی بات نہیں کہی کیا یکساں سویل کوڈ نافذ کرنے کی بات نہیں کہی گئی کیا کل یہاں بنگلور کے ہائی کورٹ نے ایک مسلمان لڑکی کو غیر کے حوالے کرنے کی چوبیس گھنٹے اڑتالیس گھنٹے اس فیصلے پر نہیں گزرے قدم قدم پر جو قانون یہ بناتے ہیں جو لا یہ تسلیم کرتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے خود یہ تھجیاں اڑاتے ہیں خود یہ مذاق اڑاتے ہیں کل یہ مدارس کو امداد کر کر مولویوں کو خرید کر کیا حج کو ختم نہیں کریں گے کیا میناروں سے اذانوں کو ختم نہیں کریں گے کیا سول کوٹ کو نافذ نہیں کریں گے کیا ان کے وہ منصوبے کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے ہندوؤں کی طرح خاکستر کر دینا چاہیے انتم سنسکار کرنا چاہیے ان کا قبرستان نہیں ہونا چاہیے ہندو مسلم بھائی بھائی کی طرح ان کی لاشوں کو دفن کرنے کے بجائے ان کی لاشوں کو جلا دینا چاہیے کیا یہ باتیں نہیں آئیں گی بڑی دور رس نگاہ تھی حضرت اقدس مولانا قاسم بھی رحمت رحمت اللہ علیہ کی یہ مدارس اللہ کے توکل پر چلتے ہیں حکومت کی مددوں پر نہیں چلتے یہ مدارس اللہ تبارک تعالیٰ کے بھروسے پر چلتے ہیں لوگوں کے عطیات پر چلتے ہیں لوگوں کے چندے پر چلتے ہیں ہندوستان میں اگر کوئی سفیر ملے اس مجمے میں کوئی سفیر ہو آپ اس کی بیاپ کی تلاشی لیں آپ کو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر دو سو ڈھائی سو روپے سے مل کر کسی سفیر کے پاس روپیہ نہیں ملے گا پیسہ نہیں ملے گا اور کسی مدرسے کا بجٹ پوچھے کہے گا پانچ لاکھ دس لاکھ سفیر کی جولی میں ڈیڑھ سو روپے اور دس لاکھ کا بجٹ اور دارلوم کا کئی کروڑ کا بجٹ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور احتمام کے اندر ایک مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ میں کبھی ایک تاریخ عربی ایک تاریخ کو وہ اپنے اسٹاف کی تنخواہ دیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ انتیس آ گئی چاند نظر آ گیا اب ایک تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے والا تھا میرے دورے تمام کے اندر کبھی میں نے تنخواہ میں دیری نہیں کی آج یہ کیا ماجرا ہو گیا فرماتے ہیں کہ رات کو میں رویا رات کو میں گڑ گڑایا یہ مدارس عربیہ ان محتمیموں کے رات کے جگنے سے چلتے ہیں یہ مدارس عربیہ ان محتمیموں کے مسلح کو آنکھ کے آنسو کے تر کرنے سے چلتے ہیں تمہارے اور میرے روپیوں سے تمہارے اور میرے چندوں سے نہیں چلا کرتے ان کے پیچھے اللہ کی مدد ہے ان کے پیچھے پیچھے اللہ کی نصرت ہے حضرت فرماتے ہیں میں رات کو رویا رات کو اللہ سے مانگا اچانک صبح میں فجر کی نماز اور اشراق کے بیچ میرٹ کے ایک سیٹ صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت خواب میں میں نے دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرما رہے ہیں اتنی دولت لے کر قیامت میں کیا جنت میں دیر سے جانے کا ادارہ ہے ارادہ ہے جا جا وہاں دارلوم العلوم جو ہے غریب ادارہ ہے اتنا اتنا تو پیسہ دے دے فرماتے ہیں میں ابھی اشراق کی تیاری کر رہا تھا میرٹ کا سیٹ آیا اور مجھے رقم دے کر گیا میں نے اشراق کی نماز کے ساتھ شکرانے کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں تنخواہ دینا شروع کیا فرماتے ہیں آخری روپیہ تھا اور آخری اسٹاف کی آخری تنخواہ تھی جتنا پیسہ اسٹاف کی تنخواہ کے لیے تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں ان کے خواب میں آئے اور آپ نے آ کر تاکید فرمائی یہ اللہ کے مشیت سے اللہ کی قدرت سے اللہ کی نصرت سے چلنے والے ادارے ہیں حکومت کا بڑا خطرناک منصوبہ ہے ہزاروں منصوبے ہیں ہزاروں ارادے ہیں خاص طور سے جہاں پر بی جے پی اور سوشینا قسم کے اور جو ہے ٹھاکرے قسم کی حکومتیں ہیں آپ نے دیکھ لیا پہلے جو ہے گنڈے اور بوالی ہفتہ وصول کیا کرتے تھے راہ چلتے مسافر کی گھڑی نکالا کرتے تھے عورت کی چین کو جھپٹا کرتے تھے ہندوستان کے اندر راج اب حکومت کے ایوانوں پر حکومت کی سطح تک کیا نہیں پہنچ گیا بامبئی کی پارلیمنٹ میں مہاراشٹرا کے اسمبلی اجلاس کے اندر جب ابو آسم نے ہندی زبان کے اندر اردو زبان کے اندر جب انہوں نے قسم لی اور انہوں نے شپت لی ابو داڑھی رکھنے والا کوئی ملا نہیں کسی مدرسے کا محتویم نہیں کسی مسجد کا امام نہیں اور کہیں ادان دینے والا معذم نہیں ایک عام سیاسی اپرادھ کی طرح وہ بھی ایک سیاسی آدمی ہے لیکن آج جو ہے گنڈا گردی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہاں تک ان کے اثرات اور ان کی جڑیں گہری ہیں ایسے نازک موقع پر ایسے حساس موقع پر کہ جب اس نے ابو آسم نے ہندی میں شپت لی اور قسمیہ بیان لیا حلف لیا تو اس وقت شوسینا کے ورکروں نے راج ٹھاکرے نے اسی جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ان کو مارا گیا ان کو پیٹا گیا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کون مار کھانے والا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہنڈا گردی آج تعصب جو ہے حکومت کے ایوانوں سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ سے لے کر وکیلوں سے لے کر تھانوں سے لے کر کانسٹیبلوں سے لے کر یہ جھاڑو جھاڑنے والی جو ہے عورتیں ہیں اور یہ جو صفائی کرنے والے ملازم اور کرمچاری ہیں ان کے خونوں کے قطروں تک یہ تعصب آ چکا ہے ایسے موقع پر کوئی کہتا ہے ہم مدرسوں کو امداد دیں گے ہر یہ امداد نہیں یہ علماء کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ مدارس کو فنا کرنا چاہتے ہیں کیوں یہی وہ مدارس تھے جنہوں نے دنیا سے رشیا کے وجود کو ختم کیا یہی وہ مدارس کے ملا تھے جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا اب ان کو خطرہ ہے یہاں ہندوازم اگر قائم ہو سکتا ہے یہاں ہندو راشٹر میں اگر کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے یہی مدرسہ ہے یہی ملا ہے یہی مسجد ہے اگر ملا کو ختم کر دیا جائے مدرسہ ختم ہو جائے گا مدرسے کو ختم کر دیا جائے تو مدرسے میں نماز سکھائی جاتی ہے اذان سکھائی جاتی ہے تلاوت سکھائی جاتی ہے تو پھر جب نماز کوئی سیکھے گا نہیں تو مسجد کو کون جائے جائے گا اس لیے انہوں نے جڑ پکڑ لی ملا کو ختم کرو مدرسہ ختم مدرسہ ختم تو مسجد ختم آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو ممالک عروج و زوال کی کہانی کا شکار ہوئے عروج و زوال کی داستان اپنے اندر رکھتے ہیں بخارا ہو شمن خرن ہو اور بغداد ہو تاریخ کے پنے پلٹ کر دے گئے ان ملکوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے سب سے پہلے حکومتوں نے علماء کی جو کا سودا کیا مدارس کو خریدا مکاتب کو خریدا وہ بخارا وہ سمر کہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درس حدیث کے اندر لاکھوں تیمیسوں کو جنہوں نے جنم دیا اور دنیا کے چپے چپے میں بخاری کی آواز کو جنہوں انہوں نے پہنچایا قال اللہ قال رسول کی آواز کو پہنچایا فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ مسجدیں شراب خانوں میں تبدیل ہو چکی تھی مساجد بدکاری کے اڈے اور شراب خانوں کے اڈوں کے اندر تبدیل ہو چکے تھے دور دور تک قال اللہ قال رسول اور اذان اور مینارے تو تھے اذان سنائی نہیں دیتی تھی مسجد تو تھی لیکن نماز کا وجود نہیں تھا مدارس تو تھے لیکن وہاں پر قال اللہ قال رسول کی آواز نہیں نہیں تھی جب ان ملکوں کو ختم کرنا چاہا تو سب سے پہلے ان کے علماء کو خریدا گیا ان کے مکاتب اور ان کے مدارس پر دھاوے بولے گئے آج بھی پڑوس ملک کے اندر امریکہ کے اشاروں پر مدارس عربیہ پر بمباری کی جا رہی ہے ڈرون سے حملہ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے مفتیان کرام بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں علماء کے ختم سے علم ختم ہو جائے گا مدارس کے ختم ہونے سے علم ختم ہو جائے گا یہ عمارتیں دیکھ سکتی ہیں قال اللہ قال رسول ختم نہیں ہو سکتا مینارے گر سکتے ہیں حیال السلام حیال الفلاح کی گونج کو یہ ختم نہیں کر سکتے یہ مدارس آسمان کے ہیں زمین کی طاقت آسمانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان مدارس کو لانے والے جبرائیل تھے اور دنیا میں کوئی آدمی جبرائیل امین کی طاقت سے بڑھ کر قوت رکھنے والا نہیں ہے وہ جبریل امین جنہوں نے قوم لوت کی بستی کو ایک پر میں اٹھا دیا تھا وہ جبریل امین جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا قوت اندازی عرشی مکین یہ طاقت والے اور قوت والے ہیں یہ مدارس یہ مکاتب یہ علماء یہ پکڑیاں یہ جھبے جبریل امین کے لائے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی فرون دنیا میں کوئی دجال دنیا میں کوئی جو ہے برطانیہ اور دنیا میں کوئی بش اور دنیا میں کوئی ٹونی بلے دنیا میں کوئی اڈوانی دنیا میں کوئی کپل سبل کوئی جو ہے جبرائیل کی طاقت سے بڑا ہوا نہیں ہے اور یہ ہماری جو ہے مشاہدہ ہے یہ قرآن کا تجربہ ہے یہ حدیث کا عیلا ہے کہ جس نے آسمانی طاقت سے ٹکر لی وہ چور چور ہو گیا جس نے خدا کی قدرت سے مقابلہ کیا اس کا وجود اس کا تشخص ختم ہو گیا مدارس عربیہ کی طرف بری نگاہ ڈالنے والے اور روپیے کا پیسوں کا جال پھینک کر مدارس کو اپنے دامے فریب کا خواب دے دیکھنے والے تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعمیر نہیں ہوگا یہ علماء سر تو کٹا دیں گے یہ علماء اپنا جان کا نذرانہ دے دیں گے یہ علماء پیٹ پر پتھر باندھ کر تبو کی تاریخ کو زندہ کر لیں گے لیکن یہ علماء تمہاری مدد کو نہ لیے ہیں نہ لے رہے ہیں نہ قیامت تک لیں گے یہ مساجد میں بھی مانگ لیں گے یہ در در جا کر چندہ لے لیں گے حکومت کا پیسہ نہیں لیں گے حکومت کی مدد نہیں لیں گے یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ یہ نہ سمجھے یہ معمولی چیز ہے اسے عنوان بنانے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ایمان کو ختم کرنے کی سازش ہم عنوان نہ بنائے ہمارے مساجد کو ختم کرنے کی سازش ہم عنوان نہ بنائے ہمارے حج کو کوٹے کو ختم کرنے کی سازش ہم عنوان نہ بنائے ہمارے زکات کے نظام کو ختم کرنے کی سازش ہم عنوان نہ بنائے مدارس پر نگاہ ڈالنے والے مکاتب پر نگاہ ڈالنے والے ان غریب فقیر فقیر معلمیوں پر نگاہ ڈال والے اگر تمہیں پابندی لگانا ہے اگر تمہیں شکنجا کسنا ہے زانیوں پر کسو رشوت خوروں پر کسو حرامیوں پر کسو چوروں پر کسو ڈاکوؤں پر کسو کس کون کتنے لوگ ہیں جو سیاسی ایوانوں کے اندر سفید گنجی کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں جو نہ جو ہے کمزور پھول بنا کر حادثوں کا شکار کرتے ہیں دوائیوں ملی ہوئی ملاوٹ کی دوائیاں ملا کر انسانوں کی جانوں کا سودا کرتے ہیں جانوروں پر ظلم کرنے والے ستم کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں اور خدا کی مخلوق کے قاتل ہیں عورتوں کی آبرو آج چند سکوں پر بٹ رہی ہے آج عورتوں کی عصمت اور عزت چند سکوں پر بٹ رہی ہے پابندی لگانا ہو ان عورتوں کی آبرو لوٹنے کرنے والوں پر لگاؤ ان بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے والے فلموں پر لگاؤ ڈراموں پر لگاؤ جسے دیکھ کر آج چھوٹوں نے بڑوں کی تمیز کو ختم کر دیا آج اولاد نے ماں کی حرمت کو ختم کر دیا آج اولاد نے باپ کی عزت کو ختم کر دیا آج بڑوں نے چھوٹوں کی شفقت کو ختم کر دیا خود غرضی کی زندگی انانیت کی زندگی فرانیت کی زندگی میں پنے کی زندگی ان فلموں کی وجہ سے آج جو ہے انسان گزار رہا ہے ان فلم والوں کو بلا بلا کر بڑے بڑے آوارڈ دیتے ہو ان ڈرامے بنانے والوں کو بنا کر بڑے بڑے آوارڈ دیتے ہو یہ مدارس جو انسانیت کا سبق دیتے ہیں یہ مدارس جو حیوانیت کو ختم کرتے ہیں یہ مدارس جو دہشت گردی کو ختم کرتے ہیں یہ مدارس جو ماں کا رتبہ بتاتے ہیں یہ مدارس جو باپ کا درجہ بتاتے ہیں یہ مدارس اولیاء کی تعظیم کو بتاتے ہیں یہ مدارس اڑوس و پڑوس کے حقوق کو بتاتے ہیں یہ یہ مدارس جانوروں کے احترام اکرام اور ان کے حقوق کو بتاتے ہیں یہ مدارس حقوق اللہ حقوق الباس کی تعلیم دیتے ہیں یونیورسٹی اس لیے ان پر پابندی کہ یہاں بے حیائی نہیں ہوتی یہاں بے شرمی نہیں ہوتی یہاں عشق و معاشقہ نہیں ہوتا یہاں قطر اور غارت گری نہیں ہوتی یہاں سڑکیں جام کرنے والے لوگ پیدا نہیں ہوتے ان کالجوں کی طرف دیکھو ان یونیورسٹیوں کی طرف دیکھو اور ان عصری تعلیم گاہوں کو جو ہے پابندی لگانے کی بات کرو جہاں سے شراب خور جہاں سے حرام خور جہاں سے زانی جہاں سے لٹیرے جہاں سے چور جہاں سے اچک کے نت نئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طریقے اپنا کر لوگوں کے خون پر دھارا بول رہے ہیں لوگوں کے جانوں کا عورتوں کی عزتوں کا عورتوں کی آبرو کا سودا کر رہے ہیں اس حکومت کو کرناٹک کی لو جہاد کا مسئلہ تو نظر آیا اگر وہ ارون کمار جس نے بتیس عورتوں کی کے ساتھ بلاکار کیا ان کی آبرو کو لوٹا اور ان کو قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اگر یہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا اس معاملے کو کتنا ہائی لائٹ کیا جاتا اس معاملے کو کتنا میڈیا میں اچھالا جاتا اس معاملے کو کتنا اخباروں میں تشہیر کی جاتی وہ ایک ہندو دھرم کا مارنے والا تھا کہہ دیا گیا کہ وہ شہبت پرست ہے وہ ایک اسکول کا ٹیچر تھا کسی مدرسے کا ملا ہوتا کسی مسجد کا معذن ہوتا تو پھر عالمی پیمانے پر وہاں پر جو ہے اوباما ایک میسج پورے عالم کو بھیج کر الرٹ کرتا کہ ایک مدرسے کا ملا ایک مسجد کا معذن ایک مسجد کا خادم جو ہے بلاکار کے اندر ملوث پایا گیا قتل و غارت گری کے اندر ملوث پایا گیا ایئرپورٹوں کو ہائی الرٹ کر دیا جاتا اور سڑکوں پر پہرے لگا دیے جاتے گھر گھر کے اندر جو ہے کیمرے لگا دیے جاتے نہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں آیا رام گیا رام کی طرح اس مسئلے کو نہیں اٹھایا گیا یہ آج مسلمانوں کے ساتھ اس ملک کے اندر یہ معاملہ کیا جا رہا ہے یہ مداری سے عربیہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتوں کو کھینچنے والے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے پاکستان کے علاقے میں مدرسہ چلاتے ہیں فرماتے ہیں ہمارے استاد ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کو قائم فرمایا اور جب تک حیات رہے توکل کی بنیاد پر اللہ پر اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر یہ مدرسہ چلتا رہا اور حضرت نے وسیعت کی کہ اس مدرسے کو مدرسے میں مالداروں کو ملوث نہ کیا جائے سرکار کی امداد نہ لی جائے اللہ کے توکل پر اللہ پر اعتماد پر چلایا جائے آج ہزاروں طلبہ پورے عالم کے حضرت کے مدرسے میں تعلیم پاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کون ان کو کھلاتا ہے کون ان کو سلاتا ہے کون ان کے دواداروں کا خرچ برداشت کرتا ہے ارے بجٹ ہو بنائے جس کی آمد آمدنی کا تخمینہ ہو جس کی آمدنی کا انکم کا اندازہ ہو جو مدرسہ چندوں پر چلے چندہ سو روپے بھی ہو سکتا ہے چندہ کروڑ روپے بھی ہو سکتا ہے کیا بجٹ بنائے اور جب ماہانہ بجٹ دیکھا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں آٹھ لاکھ کا دس لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے کون دیتا ہے کہاں خرچ ہوتا ہے فرماتے ہیں کبھی تنگی آتی ہے رات کو رو لیتے ہیں والد محترم کی وسیعت کے مطابق پھر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ رحمت اور برکت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کی بنیاد پر چلنے والے ادارے ہیں ان کو حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی مدد اور مدرسہ بورڈ ایک کھلا ہوا دھوکہ ہے اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کا اس ملک سے حیا کو ختم کرنے کا اس ملک سے مساجد اور مدارس کے وجود اور داڑھی کے وجود اور حج کے کوٹے کو ختم کرنے کا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اکابرین جگہ ہوئے ہیں ہاں، ہاں، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب بدنی جو صدر جمعیت علماء ہند ہیں ملک کے چپے چپے میں جا کر ملک والوں کو سمجھا رہے ہیں سولہ نومبر کو دلی کے اندر پورے ممالک کے مداری سے عربیہ کی آپ نے نمائندہ کانفرنس بلائی ہے اور اس کے اندر حضرت واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حکومت کا پلان مدرسہ بورڈ کا ہے ان کے کیا نقصانات ہیں بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے علاقوں کے اندر مدرسہ بورڈ بنا تو ان مدرسوں سے کتنے ملا نکلے کتنے مفتیان کرام نکلے اور کتنے بزرگان دین نکلے نہیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے سرکاری ملازم کی طرح پڑھانے والا پڑھاتا ہے کوئی اس پر جبر نہیں ہے کوئی عالم نہیں بنتا کوئی امام نہیں بنتا کوئی معذم نہیں بنتا وہاں صرف جو ہے جو ہے جسم رہ جاتا ہے روح نہیں رہتی اور پھر حضرت نے یہ بھی واضح کیا کون سا حکومت امداد کر دیتی ہے چھ چھ مہینے ہو جاتے ہیں تنخواہیں نہیں نہیں ملتی فخر و فاقہ ہوتا ہے مسجد کا ملا ہوتا ہے امام ہوتا ہے لوگ مدد کرتے ہیں لیکن جب سرکاری ملازم ہوتا ہے اور سرکاری اسکول کے اندر مدرسہ بورڈ میں مدرسہ پڑھاتا ہے یہ سوچ کر یہ گورنمنٹ ملازم ہے ہم سے امیر ہے کوئی لوگ مدد بھی نہیں کرتے اور وہاں سرکار تنخواہ بھی نہیں دیتی فخر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے یہ دعا کرتے رہیں کوششیں کرتے رہیں آپ کے علاقے میں اور آپ کے مقاتی مدارس تک یہ بات آئے تو اس سے احتراض کریں کہ یہ سب میں قاتل ہے یہ زہر ہلاحل ہے یہ مسلمانوں کی روح کو اور مسلمانوں کے تشخص کو اور مسلمانوں کی آئیڈینٹیفائی کو اور مسلمانوں کی پہچان کو ختم کرنے کا ایک آلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ابھی علماء زندے ہیں ہمارے بڑے زندے ہیں ان کے رہتے ہوئے حکومت کی یہ سازش اور حکومت کا یہ پلان اور حکومت کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا سکتا ایک اہم بات جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے جب حکومت نے سرکاری امداد کی بات کہی اور مدرسہ بورڈ کی بات کہی تو غیر مقلدوں کے بعض طبقے نے اور بریلویوں کے نو فیصد طبقے نے مدرسہ بورڈ کی حمایت کی اب دیکھیے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کے طرف آپ رک کر کے دیکھیے اور پلٹ کر دیکھیے آپ مڑ کر جائیں گے تو اب اس وقت دونوں طرف الزام لگ رہے ہیں کتاب شائع کرنے والوں نے کچھ ایسی عبارتیں لکھی کہ دیوبند کے علماء کو سرکار کا وظیفہ آتا تھا دیوبندی علماء نے غیر مخلدوں کے بارے میں لکھا کہ بڑے بڑے شمس العلماء فلاں علماء کا کتاب پا کر انہوں نے ضمیر فروشی کی بریلویوں نے کتابات اور زمین پا کر مال و دولت کی حوث کے اندر ہندوستان میں عدم جہاد کا فتوا دیا الزامات لگتے ہیں میں اگر کرناٹک کے کسی ادارے کو برا بھلا کہوں وہ مجھے کہے گا میں آپ کو گالی دوں آپ مجھے کہیں گے یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا کا قانون ہے دارلوم دیوبند نے جب بریلویوں کا پوسٹ مارٹم کیا آدیانیوں کا پوسٹ مارٹم کیا اور غیر مقلدیوں کا پوسٹ مارٹم انہوں نے بھی کتابیں لکھی اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ علماء دیوبند بک گئے علماء دنیا جانتی ہے شیخ الہند کا لقب حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو کیوں ملا ہمیں الزام دو ضمیر فروشی کا انگریزوں سے ہاتھ ملانے کا لیکن شیخ الہند کون تھے ہمیں الزام دو کہ انگریزوں سے ساز باز کرنے کا شیخ الاسلام کون تھے ہمیں الزام دو زمیر فروشی کا قاسم نانوت بھی کون تھے ہمیں الزام دو کہ انگریزوں کی حمایت کا دارلوم دیوبند کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا وہ تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا لیکن اس وقت حکومت نے جب مالی امداد کی بات کہی اور مدرسہ بورڈ کی بات کہی تو پھر انیس سو سینتالیس کے حقائق آپ سمجھ میں آ رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں انگریزوں نے جو خطابات دیے انگریزوں نے جو سرکاری مدد دی آج پتا لگ رہا ہے دارلوم دیوبند اور دارلوم دیوبند جو ماں بن کر جس نے بچوں کو جنا ہزاروں اور دنیا کے چپے چپے کے اندر ایک مدرسہ بتاؤ جو حکومت کی مدد لینے پر اس نے لبئی کہا ہو ایک عالم دارلوم دیوبند کا فرزن بتاؤ جو حکومت کی بھیک لینے پر اس نے جو ہے آمین کہا ہو یہاں بریلوی طبقے نے پچہتر فیصد علما کہہ رہے ہیں لینا چاہیے لینے میں کوئی برائی نہیں غیر مخلدوں کے اندر دس فیصد علما کہہ رہے ہیں لینا چاہیے لینے میں کوئی برائی نہیں اور یہ جو میڈیم قسم کے اور لوگ ہیں وحید الدین خان پارٹی یہ تو سو فیصد کہہ رہے ہیں علماء کو عقل نہیں ہے یہ ہر چیز کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ لینا چاہیے حکومت میں ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے حکومت ہمارے دولت سے پلتی ہے جو بھی ہو حکومت اس سازش میں کام کامیاب ہوتی ہو ناکام ہوتی ہو لیکن ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت حکومت کی مدد لینے والے کون ہیں غیر مقلد بریلی اور وحید الدین خان پارٹی اور نہ لینے والے سو فیصد مخالفت کھل کر کرنے والے وقت کی حکومت سے ٹکر لینے والے اور دلی کی پائے تخت کے اندر پریس کانفرنس اور ہندوستان بھر کے ایشیا بھر کے ہر مدرسے کے نمائندہ چوٹی کے نمائندوں کو بلا کر حکومت سے ٹکرانے اور احتجاج کی بات کرنے والے کون ہیں دارالعلوم دیوبند کے فارغین اور دارالعلوم دیوبند کے مجاہدانہ شہ سوار ہیں مجاہد شہ سوار ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انیس سو سینتالیس کے اندر اٹھارہ سو ستاون کے اندر بھی کس نے زمین فروشی کی ہوگی جس نے آج زمین فروشی کی ان کے باپ دادا نے کی ہوگی جس نے آج خطابات لینے کے لے کر حکومت کو کی بات کو لبائی کہا ہوگا ان کے باپ دادا نے بھی کہی ہوگی اور جس نے آج حکومت سے ٹکر لینے کی بات کہی تو ان کے باپ دادا میں کوئی شیخ الہند پیدا ہوا ہوگا ان کے باپ دادا میں کوئی خاصی نانت بھی پیدا ہوا ہوگا ان کے باپ دادا میں کوئی شیخ الاسلام پیدا ہوا ہوگا الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ ہم دن کے اجالے میں سینا ٹھوک کر ببانگے دول شیر کی داڑ کی طرح کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبت وقت کے دار لوگ دیوبند کے خواب سے ہے کہ جس نے حکومت کے ایوانوں سے ٹکر لینے کی بات کہی اور حکومت کی بھیک کو اور حکومت کے مدرسہ بورڈ کی اسکیم کو قدموں کی اور جوتوں کی نوک پر اور قدموں کی انگلیوں پر اور پیروں کی دھول کا مقام دے کر اس کو ٹکرا دیا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کس نے زمین فروشی کی ہوگی حضرات ایک بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مداری سے کے تعلق سے یہ لوگ کیا کہتے تھے بھئی یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں اور یہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں ارے بھائی جہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں وہاں تمہیں امداد دینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں بورڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے ہاں بہت غلط الزام لگاتے ہیں ان کو اپنے الزام تراشی کا انجام معلوم ہو گیا ان کو پتا لگ گیا ہندوستان میں کتنی قتل و غارت گریاں ہیں اور کتنی غلط قتل و غارت گریوں میں مسلمانوں کا کتنا ہاتھ ہے کرنل پروہت کی گرفتاری سے پہلے ہندوستان کے اندر کتنی بمباری ہوتی تھی اور کتنے بم پھٹتے تھے اور کرنل پروہت کی گرفتاری کے بعد ہندوستان کے اندر بم کیوں نہیں پھٹے اور جو وہ جو سادوی ہے گرفتاری سے پہلے ہندوستان میں جگہ جگہ درگاہوں میں مسجدوں میں چوراہوں میں ہوٹلوں میں بم پھٹتے تھے اس سادوی کی گرفتاری کے بعد ہندوستان کے اندر بم کیوں نہیں پھٹ رہے ہیں ان کو پتا چل گیا آئینے میں اپنی شکل نظر آ گئی اور اپنی تصویر نظر آ گئی تو اب دوسرا ہروا چل رہے ہیں اور دوسری چال چل رہے ہیں روپیہ پھینکو تماشا دیکھو مدرسہ بورڈ بناؤ علماء کے زمیر کو خریدو اور علماء کے دماغ کو خریدو اور ان کے وجود کا سودا کرو حضرات یہ دنیا جانتی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے کسی انسان کو لوز موشن ہو رہے ہیں اور کسی انسان کو قی ہو رہی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے کیا کھایا ناشتے میں کیا دیا دوپہر میں کیا دیا اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے ہوٹل میں ڈھابے میں یہ چیز کھائی ذرا چربی کی بدبو تھی اور ذرا بسان تھی ذرا اترا ہوا کھانا تھا تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے فوڈ انفیکشن ہو گیا ہے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو قے ہو رہی ہے اس کی وجہ سے الٹیاں ہو رہی ہیں مداری عربیہ کی طرف دہشت گردی کی انگلیاں اٹھانے والے ملا عمر حضرت شیخ اسامہ اور پگڑیاں پہننے والے اور دنیا میں امن کا پیغام عورتوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے والے عصمت و عفت کو بچانے والے رینا کو ختم کرنے والے شرم و حیا کو عام کرنے والے انسانیت کا درس دینے والے ان پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے آج سوچو کہ دہشت گرد وہ ہے جو سور کا گوشت کھا رہا ہے دہشت گرد وہ ہے جو کتا کھا رہا ہے کتا کھانے سے کتے کی فصلتیں پیدا ہوتی ہیں سور کھانے سے سوئن فلو پیدا ہوتا ہے شراب پینے ام الخبائی ماں اور بیٹی اور بیوی کی تمیز ختم ہوتی ہے دنیا میں وہ کون قوم ہے جو سور کو ہاتھ نہیں لگاتی دنیا میں وہ کون قوم ہے جو کتے سے نفرت کرتی ہے وہ دنیا میں کون قوم ہے جس نے شراب کو تمام بیماریاں اور تمام برائیاں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ماں قرار دیا یہ مسلمان قوم ہے کلو منت واملو صالحہ پاک کھاتی ہے پاک کام کرتی ہے دنیا کا دہشت گرد کتا کھانے والا دنیا کا دہشت گرد سور کھانے والا سور کھانے کے بعد سور کی خصلت انسان میں پیدا ہونا ضروری کتا کھانے کے بعد کتے کی فصلتیں پیدا ہونا ضروری شام کھانے کے بعد پھن مارنے کی خصلت پیدا ہونا ضروری بچھو کھانے کے بعد ڈنک مارنے کی خصلت پیدا ہونا ضروری گدھے کا گوشت کھانے کے بعد لات مارنے کی خصلت پیدا ہونا ضروری دیکھ لو تم جو ہے تعصب کا چشمہ اتار کر کہ کون برے جانوروں کو کھاتا ہے اور کس کے اندر بری خصلتیں ہیں کیا دنیا کی سائنس یہ نہیں بتاتی کہ جو جانور کھایا جاتا ہے جو جانور کو پالا جاتا ہے اس جانور کی خصلتیں اس جانور کی طبیعتیں کھانے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں ہر پیغمبر کو کا کیوں حکم دیا گیا سیدنا آزم علی نبی علیہ سلاد و سلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے دو کام ضرور کیے ایک بکریوں کو چرایا اور دوسرا اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کی بکریا ہی کی چرائی اللہ کی لاکھوں مخلوق تھی بکریا اس لیے کہ بکری نرم دل ہوتی ہے اور بکری جب سب پر آ جاتی ہے اور ہٹ گرمی پر آ جاتی ہے لا زمین و آسمان کی طاقت ایک ہو جائے ایک قدم آگے نہیں بڑھا دی ایک قدم پیچھے نہیں بڑھاتی تم پیغمبروں کے دلوں کی تربیت جو ہے بکریوں کی ہٹ درمی کے ذریعے سے ان کی ہٹ درمی کو نکالا جاتا ہے ان میں صبر کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے ان میں کنات کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے ان میں برداشت قوت برداشت پیدا کی جاتی ہے اس لیے ہر پیغمبر کو بکری چرانے کا حکم دیا گیا ہم بکریاں کھاتے ہیں صبر پیدا ہوتا ہے ہم اون کھاتے ہیں تحمل پیدا ہوتا ہے ہم گائے اور بھینس کھاتے ہیں خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے گائے کھیت میں خدمت کرتی رہتی ہے بوڑھی ہو جاتی ہے گوشت کھا کر انسانوں کی خدمت کرتی ہے گائے دودھ دیتی ہے انسانوں حیوانوں کی خدمت کرتی ہے تم سور کھا کر تم کتا کھا کر تم سام کھا کر تم گدھا کھا کر تم چوہے کھا کر تم دنیا کے اندر دہشت پھیلا رہے ہو یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے بعض چیزیں وہ ہیں جس کا جواب سائنس کے پاس بھی نہیں ہے اس کا جواب صرف قرآن میں ہے اس کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے نبی کے پاس ہے امریکہ کے اندر ایک انسپیکشن کیا گیا ایک معائنہ کیا گیا کہ زندہ انسان مرتا ہے تو مرنے سے پہلے ترازو میں تولا گیا فرض کیجئے کہ ایک سو بیس کلو تھا تو مرنے کے بعد جب تولا جاتا ہے تو روح نکلنے کے بعد دس کلو پانچ کلو سات کلو کم ہو جاتا ہے دنیا میں انسانوں کی مخلوق کو چھوڑ کر اور مخلوق ہے بھیڑیا ہے بکری ہے بھینس ہے بیل ہے ان کو زندہ پنے میں تولا جاتا ہے سکرات میں تولا جاتا ہے اور موت کے بعد تولا جاتا ہے لیکن ان کی موت کے بعد ان کے وزن میں کمی نہیں ہوتی اس کا جواب نہ سائنس کے پاس ہے نہ اس کا جواب ٹیکنالوجی کے پاس ہے روح انسان کی بھی نکلتی ہے روح بکرے کی بھی نکلتی ہے انسان کی روح نکلنے کے بعد دس کلو کم اور بکرے کی روح نکلنے کے بعد وزن میں کمی نہیں تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سلون کا ان روح یہ لوگ روح کے بارے میں تفتیش کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں روح بھی نمری ربی تم کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح میرے رب کا حکم ہے تم نہیں پہچان سکتے تمہاری سائنس نہیں جا سکتی تمہیں کتا کھانے سے منع کیا گیا تمہیں سور کھانے سے منع کیا گیا کتا کھا کر سور کھا کر سور جو اپنی ماں کے پاس جاتا ہے بندر جو کی حالت کے اندر اپنی فیمل کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تم یہ سب کھا کر تمہارے اندر بے حیائی ہو گئی کتا کھا کر تعصب پیدا ہو گیا اور تنظیر کھا کر تمہارے اندر قتل و گری کا اور گندگی کا مادہ پیدا ہو گیا یا یہ رسول کلو منت ملو سالحہ ہم پیغمبروں کو ماننے والے ہم پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے والے ہم مدارس مکاتب کے اندر پیغمبروں کی نشانیوں کو زندہ رکھنے والے پاک کھاتے ہیں پاک عمل کرتے ہیں کمینوں آئینے کے اندر دیکھو دہشت گرد تم نظر آؤ گے سور عورت تم دیکھو تمہیں خدا کے عذاب نے گھیر لیا انسانیت کا قاتل نریندر مودی کیا آپ نہیں جانتے اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ابو لہب جس کی تاریخ ہم پڑھتے تھے اور جس کے بارے میں ہم قرآن میں سنتے تھے تب و ابھی آگے کہا اغنا انہو مالو ہو کسب نہ اس کا مال کم آیا نہ اس کی دولت نہ اس کے خاندان والے نہ اس کا پریوار نہ اس کی بیوی نہ اس کی آل اولاد یہ قرآن نے کہا آج اس جو ہے دلیندر مودی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آیا سوئن فلو کے بعد اس کی بیوی کو خدا نے کیا دور نہیں کیا کیا اس کی اولاد کو دور نہیں کیا ایک ابو لہب کے تڑپتے ہوئے لاشے کی طرح کیا خدا نہیں دکھا رہا ہے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو کیا ہو گیا اللہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دیکھتا کیوں نہیں خدا جو کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے ٹونی بلیر کے ساتھ کر رہا ہے بش کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہمیں جبرائیل بھیج کر وہی دے کر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ ہمارے پاس آیتیں بھیج کر نشانیاں دے کر کوئی کرنا ضروری نہیں ہے جو کرنا خدا کا کام ہے وہ کر رہا ہے تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو تمہارا کام سب صدقہ ہے تمہارا کام خیرات ہے تمہارا کام ہلاک اپنانا ہے تمہارا کام شجاعت ہے تمہارا کام سخاوت ہے تمہارا کام دلیری ہے تمہارا کام بہادری ہے تمہارا کام الا کلمت اللہ ہے تمہارا کام جہاد کی سبیر اللہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی شمع کو روشن کرنا ہے تمہاری زندگی کا مقصد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے تم اپنا کام کرو اللہ اپنا کام کر رہا ہے وہ عذاب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے قاتل سور کی کثرت والے سور کے کثرت والے اس جو ہے مودی کو اللہ نے سور کی بیماری دے کر بتایا ہماری جو ہے عذاب کی لاٹھی ابھی بھی برس رہی ہے اور ہم جو ہے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا چٹکارا ہم ضرور دلا رہے ہیں ہم ضرور بتا رہے ہیں اللہ کے بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے کام ہمیں اپنا کرنا ہے آج مسلمان کی حالت وہ ہو چکی ہے یہاں سنتے ہیں آمنا صدقنا شادی خانے میں اپنا کام ہے گھروں میں جورو کے سامنے اپنا کام ہے ٹی وی کے سامنے اپنا کام ہے ویپار میں اپنا کام ہے اس آدمی کی طرح جس نے جن کو اپنے قبضے میں کیا اور اس جن نے یہ شرط رکھی کہ دیکھو کہ ہر دن تم نئی فرمائش کرنا فرمائشیں کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا اب کتنی فرمائشیں کرے گا علم کتنا ہوگا اس کا دماغ کتنا چلے گا اور کہا کہ جس دن تم نئی فرمائش نہیں کرو گے اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا یہ بیچارہ برا برابر پریشان ہوا ملا کے پاس گیا یہی تو ملا ہے کہ دنیا سے پریشان ہو کر کٹ کر انسان اسی کی طرف دوڑتا ہے ماں کا جنازہ اسی کی طرف بیوی کا نکاح بیٹیوں کا نکاح اسی کی طرف بیوی کے طلاق کا معاملہ اسی کی طرف اور انسانیت کے انسانیت کا خاتمہ رجوع اسی کی طرف ہونا ہے ہو کر رہے گا مانو نہ مانو کل تو تم ضرور مانو گے اس نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے تدبیر یہ بتائی کہ تم ایک کام کرنا کہ اپنے جن آخا کو کہنا کہ ایک سننے کی بھکمی لے کر آئے جس سے چولہے کے اندر ہوا پھونکی جاتی ہے ایک نلکی لے کر آئے اور کہا کہ وہ نلکی کو لے کر آ گئے آقا بتائیے آگے کیا حکم ہے تو اس نے کہا گلی کے کتے کو لے کر آؤ گلی کے کتے کو لے کر آیا پھر اس اس اس نے کہا کہا آقا کیا حکم ہے کہ نلکی میں کی دم کو ڈال دو اس کی دم کو ڈالا پھر کہا آقا کیا حکم ہے کہا اس نلکی سے تم اس کتے کی دم کو صحیح کر دو آقا صحیح ہو گئی جو نکالا تو پھر دیڑی پھر اس کے بعد ڈالا تو پھر صحیح ہو گئی پھر نکالا تو پھر دیڑی آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے علماء میں جمعہ کی مجلسوں میں مشائق کے پاس جاتے ہیں ایسا سر ہلاتے ہیں کہ وقت کے حسن بصری اور پھر اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے پاس جاتے ہیں کاروبار میں جاتے ہیں ایسے جرو کے غلام بنتے ہیں ایسے دولت کے پجاری بنتے ہیں کہ وقت قابو لہب بھی شرما جائے وقت قابو جہل بھی شرما جائے حضرات رمضان المبارک کے اندر الحمد اس مسجد کے پلیٹ فارم سے ایک بہت اونچا کام ہوا ٹینڈی روڈ کے علاقے میں اور وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی گھنی آبادی جو حکومت کی مدد اور حکومت کی جو ہے نظر کرم سے نظر عنایت سے جو علاقے محروم ہے ہم نے کہا کہ کربلا کا وہاں سوا ہے پانی آئے ہوئے مہنو ہو جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے گھروں کے کپڑے دھونے کے لیے دوسرے رشتہ داروں کے گھر جن کے گھر میں نل ہے کنواں ہے بورویل ہے وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے کپڑے دھوتے ہیں پانی پینے کے لیے زمزم کی طرح کیان میں لا کر پیتے ہیں الحمدللہ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ رمضان المبارک میں جہاں مساجد کے اندر فروٹ بھیجا جاتا ہے سموسہ بھیجا جاتا ہے ان علاقوں میں ان کے لیے غسل کے لیے شہری ساری کے لیے پانی بھیجا جائے الحمدللہ اتنی مدد ہوئی اتنی مدد ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر عید کے موقع پر انہوں نے ہمیں ہمارے حق میں آم کے حق میں دعائیں کی اور خوب ہم نے پانی سے سیراب کیا اور اس میں سے انتیس چالیس پر نو ہزار روپے پچاس ہزار روپے بچے ہیں یہ بچا ہوا حساب نہ آپ کو رسید ہے نہ میرے پاس جو ہے کوئی اس کا حساب ہے اللہ جانتے ہیں اگر چاہتے تو کسی اور جگہ لگا سکتے تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چالیس پر نو ہزار کچھ جو ہے پیسے اللہ کے حاضر و ناظر جان کر یہ بچے ہوئے ہیں نہ آپ پوچھنے والے نہ ہم بتانے والے ہم اپنی ضروریات میں لا سکتے تھے لیکن ہمارے دل میں بڑوں نے مشورہ دیا اس میں کچھ اور پیسے لگا کر دیور جیون ہلی میں ذرا آگے آگے جائیں عیدگاہ محلہ ہے یعنی ایک جو ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے ایک چھوٹی سی چٹان ہے وہ پتھریلے علاقہ ہے وہاں غربا ہے اور بالکل جو ہے غربت کی سطح سے گرے ہوئے لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پانی بھی نہیں گیا ہے ایک چھوٹی سی مسجد ہے تقریباً اٹھارہ انیس گھنٹے موٹر چلا کر وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ مدد کر رہے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ جو انتالیس جو چالیس پر نو ہزار ہیں اس میں اور رقم لگا کر مستقل طور پر ایک بور ویل بنا کر مسجد کی کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب جاریہ کے لیے جو تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ایک نیک اولاد ایک علم نافع اور تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ آدمی کنواں کھود دے بور کھود دے پانی کا انتظام کرے یہ اصل اصل چیز ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ چڑیا اگر جو ہے کھیت میں دانا چگ لیتی ہے اگر کوئی جانور ہماری نالی میں اور ہمارے کنویں سے پانی پی لیتا ہے اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں ایک بدکار عورت ایک پیاسی کتیا کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی آپ کی جنت کے لیے اپنے ماں کے ایسال ثواب کے لیے اپنے باپ کے عذاب اپنی باپ کی خبر کی تکلیفوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوں گے بلکہ اگر ہو تو ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے بالکل امانت اور دیانت کے ساتھ ایک ایک خطرے کا حساب انشاءاللہ شاء آپ کو مل جائے گا آج کا جو چندہ ہے مختص ہے اسی کام کے لیے یہ چالیس پر نو ہزار روپے میں پانچ لاکھ کا تخمینہ ہے ٹینک بنانا ہے موٹر لگانا ہے کئی سارے انتظامات کرنا ہے انسانیت کو ہندو ہو مسلمان ہو جانور ہو پانی پیئیں گے وضو کریں گے نماز پڑھیں گے اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ ہم بغیر عمل کے قبر میں چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ اس کا اجر ملتا رہے گا بلکہ میں یہ سمجھوں گا شادیوں میں جہیز اور شادیوں میں دکھاوا کرنے والے بلڈنگوں میں ریاکاری کرنے والے اور بیت الخلاء میں ٹائل ماربل لگانے والے بڑا اچھا موقع ہے بہترین موقع ہے جنت کو حاصل کرنے کا اور جنت کے چشموں میں جو ہے سیرابی کرنے کا زیادہ سے زیادہ بلکہ خصوصی افراد جو اپنے ساتھ اگر رقم نہ لائے ہو مسجد کی کمیٹی یا ہم سے مل کر یہ چاہیں تو آپ جو ہے وہاں جو دیور جیون نلی کے اندر جو علاقہ ہے وہ عید کا محلہ وہاں کی کمیٹی سے مل سکتے ہیں ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں آپ خود ٹینکی کا موٹر کا یا ایک بورویل کا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے مسلمانوں میں غریبی نہیں ہے مسلمانوں میں غربت نہیں ہے اگر ان کی امیری دیکھنا ہو تو شادیوں میں دیکھو ان کی جو ہے مالداری دیکھنا ہو ہوٹلوں کے اندر دیکھو اور ان کی شان و شوکت دیکھنا ہے عید برات کے اندر دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ دولت سے محروم یہ طبقہ ہے صرف ایک پر دو پر پھر بھی اس ثواب کو تمام لوگ حاصل کریں اس لیے ہم نے سمجھا کہ اسے عام اعلان کے ذریعے سے غریب اپنی حیثیت کے مطابق دو روپے دس روپے مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دس ہزار بیس ہزار یہ کام دو تین دن کے اندر ہو جانا چاہیے یہ مسجد کی جو تاریخ ہے دارلوم دیوبند کے تعلق سے چندی کا جو ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ بھی اللہ کرے کہ یہاں سے پورا ہو جائے اللہ اللہ کی مددیں اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی اللہ نے ایک زرین موقع انسانیت کی خدمت کا ہمیں دیا ہے اور حدیث پاک میں براہ راست جو تین چیزیں بیان کی گئی ان تین چیزوں کے اندر ایک براہ راست یہ چیز بیان کی گئی ہے یہ چیزیں آج کہنے سننے سے سمجھ میں نہیں آتی غزب سبوک کے موقع پر جب وہاں پر ہلڑ ہوا یہاں پر افراتفری ہوئی کندک کے میدان کے اندر جب جو ہے ہوا چلی تو کافر کے قیمے اکھڑ گئے اور مسلمان کچھ ادھر ادھر چلے گئے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب اکھڑے اور ہوا چلی تو میں نکل کر چلا گیا نکل کر چلا گیا راستے میں ایک جنگل آیا اس جنگل کے اندر سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے اور خوبصورت لباس والے ایک بزرگ مجھے نظر آئے اور انہوں نے مجھے انگور کھلائے اور انہوں نے مجھے بہتی نہر کا میٹھا پانی دیا اور پھر فرمایا کیا تم وہ مجاہد ہو وہ غازی ہو جو غزوہ تبو کے اندر آئے اور مجمعے کے بچھڑنے سے گم راستہ ہو کر راستے کو کھو کر تم یہاں آ گئے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں تو فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں سے مجھے کھلایا ان کے ہاتھوں سے مجھے پلایا فرمایا اس جہاد کے گھوڑے کو اس کٹی سے باندھ دو میں نے گھوڑے کو باندھ دیا پھر فرمایا تم بہت تھک چکے ہو ان کی ران پر کہا کہ اپنا سر رکھو ان کی ران پر صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو رکھا گہری نیند میں سو گیا سو کر اٹھنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے اپنے مرے ہوئے ماں باپ گڑے ہوئے آبا اجداد کی عقلوں کو خریدیں گے قیامت تک کے صحیح اور ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں سے علم و حکمت کے سر چشموں سے سیراب ہوں گے میرے رب عزت و جلالت کی قسم کوئی میں کا لال نہیں ہوگا جو اس کا جواب دے گا آپ سوچیں گے کہ اٹھنے کے بعد یہ اللہ والے تھے آپ سوچیں گے کہ اٹھنے کے بعد یہ جنت میں پائے گئے آپ سوچیں گے کہ یہ اٹھنے کے بعد کہیں ہوروں کے مجمے میں تھے آپ کی سوچ وہاں تک جا نہیں سکتی پورا دنیا کا علم عاجز ہے پوری دنیا کے حکمہ کی حکمتیں یہاں پر ختم ہو جاتی ہیں یہ وہ راہ اسلام ہے یہ کلیمت اللہ یہ انسانیت کی خدمت وہ ہے کہ جہاں پر آپ کی سمجھ نہیں پہنچا سک نہیں پہنچ سکتی وہ عجیب و غریب معاملہ وہ عجیب و غریب وہ چیز جو اب تک کے واقعات میں آپ نے نہیں سنی ہوگی وہ چیز آپ انشاءاللہ اگلی جمعہ کے اندر سنیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جاتے ہوئے ضرور اتنا تعاون کریں اتنا تعاون کریں صرف اس ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ کئی علاقوں کے لیے پانی کا نظم ہو جائے اللہ تبارک تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے اللہ غیروں کی سازش مکر اور قید سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمارے مکاتب مدارس علماء اکابر اولیاء کی حفاظت فرمائے اور ان کا دامن ہمیں سامنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین باہر الحمد للہ